نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون قابل احترام احباب جماعت بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں مجھ سے قبل ایک بچے نے بڑے اچھے لاہن کے ساتھ سورہ حشر کا آخر رکو پڑھا اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور جسے یہ حاصل ہو جائے اسے یقیناً اللہ کا فضل اور ایک انعام نصیب ہو گیا کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے لئی ملم یا ضمنا بالقرآن جو قرآن کو خوبصورت اور اچھے لہن سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں اور جس کو اللہ رب العزت اچھا لہن عطا فرما دے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمہ سے فیض یاب ہوا ہے ہم اس بچے کے لیے مزید دعا کرتے ہیں اللہ مسجد فضل اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرما دے اور اور خوبصورت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے نبی السلام کے ایک صحابی ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام گاہے بگاہے رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور اس کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اس کا قرآن سنا کرتے تھے اور ایک دن آپ نے فرما ہی دیا نقد او اوت مزمار مزامیر آل داود اللہ تعالیٰ نے ابو موسا مساشری کو داود علیہ السلام کا لہن دے دیا ابو مساشری جب قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی داود اللہ تعالی کی وحی کی تلاوت فرما رہے ہیں یہ ایک اچھی ایک توصیف ہے بلکہ جب وہ مساشری نے یہ بات سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علم تو لحبر تو تحبیرہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر کھڑے ہیں اور میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا اس سے بھی بہتر پڑھ سکتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے اللہ رب العزت سب کو بڑے اخلاص کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق فرمائے ما ادن اللہ الشعین ادن نبی یا تغنا بالقرآن صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ تعالی جس محبت کے ساتھ اپنے نبی کا قرآن پاک سنتا ہے اس محبت کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں سنتا انبیاء کے نام کو ایک اضافی صلاحیت ودیعت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ بہترین لہن اور طرز کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور بار بار سننے کو جی جاتے بچے نے جو رکو تلاوت کیا اس کی شروع کی دو آیتیں میں نے اپنے اس پروگرام کے لیے اخذ کی ہیں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا یہ رحمان کی ندا ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان قبول کر چکے جو ایمان لا چکے یہ رحمان کی ندا رحمان کی پکار ہر اس شخص کے لیے جو مومن ہے اور ایمان قبول کر چکے تو یقیناً یہ اہل ایمان کے لیے خوشی کی بات کہ ہمیں ہمارے رب کی طرف سے ندا آئی پکار آئی کوئی اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے اس پکار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مستعد ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا تقاضا فرما رہے ہیں کیا حکم ارشاد فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے اندر ایک استعداد پیدا کریں ہم گوش ہو کر سننے کی کوشش کریں اس عزم کے ساتھ کہ رب کائنات کا جو بھی امر ہوگا اس کو فوراً قبول کر کے اس پر عملی جامہ پہنانا ہے وہ لوگ بڑے قابل تعریف ہیں جن کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ جو نصیحت ان کے سامنے پیش کی جائے اسے قبول کرنے کی ہر وقت استعداد موجود ہو کوئی سستی نہ ہو غفلت نہ ہو غفلت اگر محسوس کرے تو اللہ تعالی کی طرف توجہ کرے استغفار کی صورت میں کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان نہ والا عقل بھی وہ انی استخل اللہ میں احتمرہ میں بھی کبھی کبھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں اور جب میں غبار محسوس کرتا ہوں تو اکٹھا سو دفعہ استفار کرتا ہوں سو دفعہ آج عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک دن نبیر اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اچانک استغفار شروع کر دی اور میں نے گننا شروع کر دی اس ایک مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے سو دفعہ استغفار کیا تھا اور ہم جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں دسے ہوئے ہیں ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ طلب ہمیشہ اپنے اوپر سوار کر لو کہ اللہ رض کے رسول کا کوئی امر کوئی نصیحت ہم تک پہنچ رہی ہو جو پہنچنے والی ہو تو اس کے لیے اس کے قبول کے لیے ایک پوری استعداد ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے اب ندا آ چکی یا ایو الذین آمن اے ایمان والے اب میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں توجہ دوں کہ آسمان سے میرے لیے کیا پیغام آیا ہے کیا ہدایت آئی ہے کیا آرڈر پہنچا ہے اور آپ بھی اسے سننے کے لیے مستعد ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر جا تقوی اور خشیت اپنے اندر پیدا کر لو یہ تقوی اور خشیت جو ہے یہ دعوے سے ثابت نہیں ہوتی ایک انسان زبان سے کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے اتنا کافی نہیں یہ خشیت جو ہے یہ نہ دعوے کی محتاج اور نہ دعوے کی طالب ہے بلکہ یہ انسان کے عمل سے ثابت ہوتی اور وہ عمل کیا ہے نصیحت کو فوراً قبول کرنے کا جذبہ یہ دو دلوں کے بیچ میں فرق ہے جو دل نصیحت کو سنے اور قبول کر لے اس میں خشیت وہ دل تقوا سے لبریز اس دل میں انابت ہے رقت ہے نرمی ہے اور جو دل نصیحت کو سنے لیکن قبول نہ کرے بلکہ نصیحت کو بلا دینے کی ٹال دینے کی یا اپنی تعویلوں کے شکنجے میں کس کے رد کر دینے کی کوشش کرے تو اس کا معنی اس دل میں خشیت نہیں بلکہ غلزت اور سختی اس دل کی زمین اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اس دل کی زمین سخت ہے اس میں خشیت نہیں اللہ تعالی کی طرف انابت نہیں اور یہ تو ایک آتاب علی نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی اللہ تعالی سے سب سے دور شخص کون جس کو اللہ تعالیٰ دتکار تھے دور کہیں پھینک دی اپنے قریب آنے ہی نہ دی کون شخص ہے القلب القاضی جس کے دل کی زمین سخت ہو امام غزالی کا قول ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے یہ میرے حضور سجدہ نہ کرے استطاعت ہے حج نہیں کرتا اس کا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں حاضر نہ ہو یہ تو ایک عذاب علی ایک بندہ نصیحت کو ٹالتا رہے ٹالتا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو قلب قاسی قرار دے کر اسے کہیں دور پھینک دیتا اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا وہ تقرب کی لذت سے محروم ہے تو ایک خشیت سے بھرے دل کی علامت کیا ہے نصیحت کو قبول کرنے کی استعداد ایک سچی طلب رغبت ایک بھرپور صلاحیت چنانچہ جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں یا سنیں یا حل دینا تو یہ سوچیں یہ رحمان کی ندا میرے لیے کیونکہ میں مومن ہونے کا دعوے دار یا تو ڈٹائی سے کہہ دو میں مومن نہیں ہوں پھر جو مرضی کرو اظہار انتستہ ہے یہ خسنا معاشرے جب حیا کا لباس اتار ہی دیا جو چاہو کرو بھی لیکن اگر مومن ہو تو اپنے آپ کو بابر کراؤ یہ ندا میرے لیے اس خطاب کا مخاطب میں ہوں پورے شر صدر کے ساتھ زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے پوچھے یا اللہ کیا کیا ہو کیا آڈر یہاں کیا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تعالی کی خشیت اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھر لو اس دل کی زمین کو اتنا نرم کر لو جتنی یہ نرم ہوگی اتنی قابل تعریف ہوگی امت کا افضل ترین شخص کون ہے نبی السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ کنہ نقول ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامه بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر نبی اسلام زندہ تھے موجود تھے اور ہم صحابہ یہ برملا کہا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود بیان کی فرمایا کہ ارحم امتی لے امتی ابو بکر میری امت کا ارحم انسان ابو بکر ارحم علماء بیٹھے اس میں کا سر ہے جس میں مبالغہ ہوتا افعل کا وزن کبیر کا معنی بڑا اور اکبر کا معنی سب سے بڑا ارحم کا معنی میری امت میں سب سے بڑا رحم دل جس کے دل میں نرمی رقت رحمت اور رافت کے جذبات ہیں وہ ابو بکر صدیق اللہ روزیلینڈ یہ بڑا ایک نمایاں مصر ہے جو قلب رحیم ہوتا ہے قلب شفیق ہوتا ہے جس دل کی زمین نرم ہوتی ہے وہ دل ہمیشہ نصیحت اور حق قبول کرنے پر مستعد ہوتا ہے یہ پہچان ہر شخص اپنا لے اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے اپنا امتحان لے سکتا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاتا اور یہ اور خشیت اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ رض کے رسول کی اطاعت کی تمہارے پاس کیا استعداد ہے یہ اس کی علامت باقی کوئی دعوی یہ فضول اچھل کود کچھ نہیں کچھ شخص دیکھے تو لبوں کو ہلانے لگو جیسے بڑا اللہ کا ذکر کر رہے مصنوعی قسم کا توازو جس میں ریاکاری کا انداز اس میں کوئی چیز خشیت کی دلیل نہیں ہر شخص اپنا ممتحین ہے ہر شخص اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میرے دل میں تقوی ہے یا نہیں اس کا معیار کیا ہے کہ نصیحت سن کر میری کیفیت کیا ہوتی میرا عالم کیا ہوتا اگر قبول کرنے کے لیے یہ دل آمادہ ہو یہ تقوا کی علامت اور اگر قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو سمجھیں کہ تقوا نہیں پھر تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مجاہدے کی ایک محنت کی اور ایک مشقت کی ضرورت میں اتخ اللہ اللہ سے ڈر جا ایک حکم دوسرا حکم یہ ہے کہ ولتند نفسم ماقد لغت ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہر شخص دیکھے یہ پروردگار کا حکم آ چکا رحمان کی ندا ہم تک پہنچ چکی اب یہ دیکھنا فرض ہو گیا میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھوں کہ کل کے لیے کیا تیاری یہ کل دور نہیں ہے یہ کل بہت قریب وہ کلو آدن قریب ہر آنے والی چیز کو قریب ہی سمجھو ہر آنے والی چیز قریب ہے تو ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ان کم آزاد ان قریب ہم تمہیں ڈرا رہے ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے اس لحاظ سے بھی قریب ہے کہ قیامت کل بھی آ سکتی مما تھا فقط قامت قیامت ہو صحیح مسلم کا باب ہے کہ جو شخص مرض ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی تو موت تو ہر وقت متوقع انسان سوچ کے رکھے اس وقت کے لیے کیا تیاری میرے پاس ایک عربی نبیر اسلام کے پاس آیا اور آ کر کا متسا ہے تو یار سود اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا کہ بما عیدت اللہ تم نے تیاری کیا کی سن نسائی کی حدیث ابو ماما الباہلی کی روایت سے کل نام نبی وسلم کی جناب ہم ایک جنازے میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے میت رکھی ہوئی تھی اور قبر کھودی جا رہی تھی اچانک اللہ کے پیغمبر رو پڑے اور اتنا روئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ بل سرا جو آپ کے سامنے قبر کی مٹی کھدی ہوئی تھی وہ آپ کے آنسو سے بھیگ گئی فرم لمس لہٰذا فائد اس گھر کی تیاری کر کے آنا اور یہ تقاضا اس آیت میں کہ قدر نفسم لیتا قدم ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ایک تو یہ دیکھنا تیاری کتنی اس آیت کریمہ اہم ترین تقاضا ہے کتنی تیاری کتنا زیادہ رہ تو ضبط خیر زاد تقوا زاد راہ تیار کرو سب سے بہترین زاد راہ تقوا جو قیامت کے دن کام آنے والا تو دیکھنا کیا ہے کل کی تیاری کے حوالے سے کتنی تیاری اور نمبر دو کیسی تیاری تیاری تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر وہ تیاری معاشر کے میدان میں قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دو چیزیں دیکھیں تیاری کیا کی ہے اور تیاری کیسی کی جیسے پانچ نمازیں فرض ہیں یہ تعداد پوری کرنا ضروری ہے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے ایک ایک پائی پوری امانتداری کے ساتھ ادا کرنا ضروری رمضان کے روزے فرض ہیں یہ تعداد پورا کرنا ضروری یہ خالق کے کائنات کے فرائض ہیں تیاری کے حوالے سے یہ دیکھنا کہ اعمال کتنے ہیں اور یہ بھی دیکھنا کہ کیسے ہیں ایک بڑی دنیا عمل انجام دے رہی نیک امال اختیار کیے ہوئے مگر ان کے نیک امال اگر شریعت کی کسوٹی پر پرکھے جائیں تو قابل قبول نہیں یہ بات ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں بے ہی باتیں کرتے تھے مگر سب رائے حل عطا کا حدیث الخواش ہے وجوہ یوم دن خاش ہے عامرۃ النا تسلا نارن خان قیامت کے دن بہت سے لوگ زلیل چہرے سیاہ چہرے کالک جمی ہوئی مٹی کی تہیں جمی ہوئی عاملت الناصبہ ہاں یہ لوگ عمل کرتے تھے اور تھوڑے نہیں بلکہ ناصب عمل کر کر کے تھک جاتی تھی لیکن تسلا نارن حامیہ دہتی ہوئی جہنم کی آگ اس کا لقمہ بن جائیں گے کہاں گئی نیکیاں یہ اشارے قرآن نے دیے وہ قدیم نہ علامہ فجا اللہ منصور پھر عمل کے دن بہت سے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے بڑی بڑی نیکیاں پہاڑوں جیسی اور ان کو ذرے بنا کر بکھر دیا جائے کوئی نیکی کارآمد ثابت نہیں ہوگی اشارے قرآن نے دی کل حل ربی حکم اکثرین اعمال ہے اللہ دینا فی الحیات دنیا بہم یا سنا اور تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن عمل کے باوجود سب سے بڑا گھاٹا کس کا ہوگا نقصان میں کون ہوگا فرمایا پرنا کے وہ لوگ جو نیک امال کرتے تھے اور یہ سوچ کر کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں حالانکہ جو کر رہا تھا سب بیکار تھا سب برباد عجیب اقتضاد وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہوں تم اپنے آپ کو دیکھو مجھے چھوڑ دو میں ٹھیک کروں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کر رہا ہے سب بیکار سب برباد تو یہ اشارے قرآن نے دی تو پھر مانا یہ ضروری ہے کہ ایک تو یہ دیکھے کہ تیاری کیا کی ہے کتنے عمل دوسرا یہ دیکھے کہ کیسے عمل وہ قابل قبول بھی ہیں یا نہیں روز آخرت قبول عمل کا ایک معیار ہوگا ایسا معیار کہ پہاڑ جیسی نیکیاں ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور ذروں کے برابر نیکیاں پہاڑ بن جائیں گی ناما مال کو بھاری کر دیں گے اور بندہ کامیاب ہو جائے گا کہ ایک شخص یہ اس کے اخلاص کی بات ہے نا راہ ایک راہ پر جا رہا تھا ایک جھاڑی دیکھی وہ اس کو ہٹا رہا ہے کسی بھائی کو تکلیف نہ دے دے کبھی ادھر سے اس کو اکھیڑتا کبھی ادھر سے اکھیڑتا اس کو تقلب ہو تقلب فرمایا کہ یہ تقلب ہو پھر جس طرح درخت کو کاٹنے کے لیے پٹخنیاں لے رہا تھا اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا جنت میں بھی تقلب کر رہا اچھل کود رہا خوش ہو رہا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہاں بات درخت توڑنے کی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ وہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا یہ عمل اس نے اخلاص کے ساتھ کیا کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں کیا صرف اللہ کے لیے کیا اور بعد اخلاص اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی نیکی بندے کے جنت کے داخلے کا سبب بن جاتی اور ایک بندے کو عمر نوح مل جائے اور وہ عبادتوں کے ڈھیر لگا دیں اور وہ باتیں اخلاص سے خالی ہوں تو ان اللہ کوئی قبولیت نہیں اس بندے کی کوئی پدی رائی نہیں اگر وہ ریاکار دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے تو ولطندر نفس ماقد متحد ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی اور کیسی تیاری کی کتنی اور کیسی اتنی ہے کہ نجات کا باعث بن جائے اور ایسی ہے کہ نجات کا باعث بن جائے ایسا تو نہیں کہ نیکیاں انجام تو دی ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ اخلاص مفقود ہے اخلاص موجود ہی نہیں دوسرا معیار جو ہے قبول عمل کا وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو سمجھنے سے اکثر دنیا قاصر کہ ہے بڑا اور وہ ہے ہر عمل میں اللہ کے حبیب کی پیروی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان القت لکم فی رسول اللہ اس وقت انہیں حاصل تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسن ہے تمہارے کس کے لیے سب کے لیے کسی فرد کا استثناء نہیں یہاں تو بہت سی امور میں وزیر اعظم کو استثناء مل جاتے ہیں یہ قانون ایسا ہے کہ حاکم ہو یا محکوم ہو آزاد ہو غلام مرد ہو عورت ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو عربی ہو اجمی ہو سب کے لیے اس نمونہ کون ہے محمد الرسول اللہ علیہ تمہارا عمل اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل کے مطابق ہے تو اللہ قبول کرے گا ایسا قبول کرے گا کہ ذرے کو پہاڑ بنا دے گا اور تمہارا عمل اگر اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف ہے چاہے اعمال صالحہ کے ڈھیر لگا دو کوئی نیکی قابل قبول نہیں تندر ما قدمت لغد ہر شخص ابھی سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کتنے عمل کتنا ذخیرہ ہے اور وہ ذخیرہ کیسا جو حشر کے بازار میں قبول عمل کی دو شرطیں ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں اخلاص ہے یا نہیں اللہ کے پیارے پہ عمر کی سنت کی مطاب ہے یا نہیں یہ فرمان تیاری کر کے آؤ ہر شخص سوچ لے دیکھ لے کہ اس نے اس اہم مرحلے کے لیے کیا تیاری کی اور آگے پھر بطخ اللہ حکم کی تکرار اللہ سے ڈر جاؤ ایک ہی آیت میں ایک حکم دو بار اس سے آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ اپنے دلوں کو تقوا سے بھر لو اور تقوا کے زیور سے آراستہ کر لو اور آخری جو آیت کا جو حصہ ہے وہ اللہ خبیر بھی ماتا اللہ خبیر بھی ماتا کہ اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ایک ایک عمل سے باخبر یہ مت سمجھو کہ کوئی عمل اس سے پوشیدہ ہو وہ خبیر بھی ہے لطیف بھی وہ لطیف الخبیر لطیف بھی خبیر خبیر کا معنی کیا ہے خبیر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے گندم کا بیج ڈال دیا اور جناب گندم کے سٹے تیار ہو گئے بیج ایک تھا اور دانے سو پیدا ہو گئے اللہ کے عمر سے ہزار پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ خبیر وہ جانتا ہے اس ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہوئے لطیف بھی ہے لطیف کا معنی یہ ہے اب یہ ایک ایک دانہ چکی میں پسے گا اور ایک دانے کے ہزار ذرے نکل آئیں ان ہزار ذروں میں سے ہر ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا اللہ یہ بھی جانے کہاں کہاں پہنچے گا کون کون کھائے گا ہر ذرہ یہ لطیف اس ذات سے ہماری کوئی چیز کوئی حرکت پوشیدہ ہو سکتی خواہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریخی میں ہو ان اللہ لا شیون فی الارض ولا فی السماء آسمانوں اور زمینوں کے کسی گوشے کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہر قول سنتا ہر آواز سنتا ہر عمل دیکھتا یعلم دریب نملت السودا فی سخرت السما و فی لیلت الظلمہ رات کی تاریکی میں سیاہ رنگ کے پہاڑ میں اس کی سیاہ رنگ کی جو چٹان کی تہ اس تہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو اللہ اپنے عرش پہ اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ان اللہ خبیر خبیران کو تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر اور اس عمل کی جزا دینے پر ہے برائی کرو گے تو سزا دینے پر قادر نیکی کرو گے تو نیکی کی اچھی جزا دینے پر قادر یہ پہلی آیت کریم دوسری آیت ولا تکون دین اللہ ولاک وغیرہ ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے جب اللہ کو بھولے تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دی اللہ کو بھولے تو اللہ نے سزا یہ دی اپنے آپ کو بھی بھول گئے اپنے آپ کو بھی بھول گئے اپنے شرف کو اپنی عزت کے مقام کو اخروی کامیابی کے اسباب کو دنیا کی کامیابی کے کو ہر چیز بھول اللہ نے ایسی مت مار دی تو اللہ کو یاد کرو اس کی عبادات کے ساتھ کثرت ذکر کے ساتھ فرمایا کہ مسل مسل اللہ اللہ دین ید کرو رب بلدی لا ید کر مسل جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ مر چکے جس طرح ایک میت معدوم ہو چکی بظاہر یہ زندہ ہے مگر یہ میت ہے معدوم اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا آپ بلا دیا مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ایسے مت بنو اللہ کا ذکر کرو یہ ذکر یہ قلب حی کی علامت قلب حی حب قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ کرنے والا اس کا دل مردہ ہے تو اس کا جسم اس مردہ دل کی قبر ہے جسم قبر ہے اور قبر میں یہ مردہ دل مدفون ہے دفن ایسے انسان کی کوئی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنا آپ بھلا دے انسان اپنے آپ کو بھول دے تو آؤ کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھو اپنے بارے میں سوچو میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے شریعت دو ٹوک حقیقتوں کو جانتی ہے اور وہ دو مثلا ایک مقام پر قرآن نے کہا ہے کہ فریق ان فری جنت و فریق ان فر قیامت کے دن دو ہی جتھے ہوں گے ایک جتھا جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا کوئی تیسرا راستہ ہے کوئی تیسرا ٹھکانا ہے بالآخر جنت یا جہن ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم ابرار جنت میں جائیں گے اور جو فجار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ابرار کی تعریف کیا ہے ابرار یہ بر ان کی جمع ہے اور بر یا ابرار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نیکی کے اندر موجود ہو نیکی کے دائرے میں موجود ہو اور فاجر یا فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نیکی کے دائرے سے نکل جائے اطاعت کے دائرے سے نکل جائے اطاعت کے دائرے میں موجود رہنے والا ابرار ہے اور اطاعت کے دائرے سے نکل جانے والا فجار مثلا ایک شخص شرابی ہے وہ اطاعت کے دائرے سے خارج ہے وہ برار نہیں بلکہ فجا ایک شخص نمازی ہے ابرار ہے یا فجا جی ابرار لیکن اس کی نماز اگر اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف پھر کیا کہو گے پھر نمازی ہونے کے باوجود وہ فجار اس لیے ان دو ٹوک حقائق کو پہچاننا ضروری تیسرا کوئی راستہ نہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں اب اپنا نسب العین متعین کرو میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے ایسا کون لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو بھلا دے تو اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیتے وہ اپنے شرف کے مقام کو پہچاننے سے قاصر ہوتی یہ منزلیں دو ہی ہیں دو ٹوک ان میں سے ایک بن جا یا سراسر فجار یا سراسر ابرار یہی قرآن کا تقاضا ایک اور مقام پر ہے یا الذین آمن ادخلوا فی میں کاف اسلام میں پورے آ ناقد ہو کر نہیں پورے پورے حج یا پورے نکل جاؤ دفاع ہو جاؤ یہ کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے یہ درمیانی صورتیں نہ شریعت پہچانتی ہے اور نہ ایسے بندے کے کسی ٹھکانے کا ذکر ٹھکانے دو فریق ان پھر چلنا اور فریق ان سکی تو پنجاب میں ایک بابا بلے شاہ اس کا ایک چھوٹا سا مصرا کہ نام موسا نہ فرعون بلیا کی جانا میں کون نہ موسا بن سکا نہ فرعون بن سکا بیچ میں لٹکا ہوا تو اس تیسری اسٹیج کو دین نہیں جانتا نعیم الفی ان الفجار الفی جہیم دو ہی ٹھکانے تیسرا بتاؤ کوئی ثابت کرو ابرار جنت میں جائیں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے یا ابرار بن جاؤ یا فجار بن جاؤ نمازیں بھی پڑھو اور غیبت بھی کرو کیا چیز ہے نمازیں بھی پڑھو برائی کی رغبت بھی ہو کیا چیز ہے یہ بیج کا ٹھکانہ یہ کہاں سے لے لیا وہ صحابی جسے اللہ کے پیغمبر نے مکہ میں بھیجا اس کے جاہلی دور میں اناک نامی عورت سے نجائز تعلقات تھے جو کہ مشن پر تھا رات کی تاریکی میں اپنے مقام پر اس نے پہنچنا تھا تاکہ کافر دیکھ نہ لے تو اس کی وہ پرانی محبوبہ اناق وہ بھی رات کی تاریکی میں اپنا کوئی بندہ کوئی تلاش کر رہی رات کو رنگین بنانے کے لیے اور اسے وہ شخص نظر آ گیا پرانا اس کا جو دوست تھا پرانا عاشق تھا وہ نظر آ گئی پرانی یادیں تازہ ہو گئی اس نے اسے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ اس نے کہا اناخ ان اللہ حرم ضنا جو دین میں نے قبول کر لیا اس دین میں زنا حرام اب میرے تیرے درمیان ایک چیز حائل ہو چکی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید قبول کر چکا ہوں اس کی سچی غلامی قبول کر چکا ہوں جس اللہ کی اطاعت میں نے قبول کر لی اس اللہ نے زنا کو حرام کیا یہ خالص موسا اسلام قبول کر لیا سارے تقاضوں کے ساتھ ہاں اگر معذیت ہو جائے گناہ ہو جائے دین اسلام میں توبہ کا نظام موجود ہے لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گناہ انتہائی خطرناک ہے جو دل میں بیٹھ جائے دل میں قرار پالے جس کے بارے میں انسان سوچتا رہے اس گناہ کو اپنانے کی ترکیبیں بناتا رہے یہ خطرناک اور خاص طور پہ اس پرفتن دور میں آج ہم نے جمعے کے خطبے میں وہ حدیث سنائی بخاری مسلم کی حدیث ہے پرفتن دور اس پرفتن دور میں بڑی کھلی نگاہوں کی ضرورت بڑی توجہ کی ضرورت کیونکہ فتنے کے بھی دو ہی نتیجے آر یا پار دو ہی نتیجے فتنہ کا لغوی معنی کیا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ آگ سونے کو پگھلا کر ملاوٹ کو جدا کر دے اور کھڑے سونے کو جدا کر دے مانا فتنہ کہیں بھی آئے کسی معاشرے میں آئے کسی قوم میں آئے کسی ملک میں آئے کسی بستی میں آئے جب وہ فتنہ یلغار کر کے پلٹتا ہے تو اس بستی کے مقیم دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ کھڑا سونا بن جاتے ہیں اور کچھ کھوٹ ہی کھوٹ لازمی نتیجے فتنے کی جو ضرب ہے یلغار ہے اس کا یہ لازمی نتیجہ نبی اسلام کی حدیث ہے فتنے آئیں گے کل حسیر اڑگو دن چٹائی کے تنکوں کی مانتے چٹائی تنکوں سے بنتی ہے نا ایک تن کا پھر دوسرا پھر تیسرا سینکڑوں دن کے جڑتے ہیں چٹائی بنتی اس طرح تنکوں کی تعداد کے بقدر فتنے ہیں ہر طرف فتنے فتنے فتنے بازار میں فتنے گھر میں فتنے کاروبار میں فتنے جیب میں فتنے اور آج تو مسجدوں میں فتنے چودراہٹ کے چکر میری مسجد تیری مسجد اللہ کے پیارے کی حدیث ہے لا تقوم حتی یتباہ الناس فی المساجد اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنی اپنی مسجد کے تعلق سے فخر نہ کرنا شروع کر فتنے ہی فتنے فرمایا کہ ایو قلب اشربہ نوکی بہا نکتہ تو سودا جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ اس دل پر سیاہ نشان لگا دیا اور فتنہ ایک نہیں چٹائی کے تنکوں کی مانے بے شمار اگر ہر فتنے کو قبول کرتے جاؤ گے تو یہ دل کی زمین سیاہ ہو جائے سیاہ ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر دی کہ مروادن کل کود مجھے خیال وہ دل نقطے حاصل کر کر کے سیاہ ہو جائے گا اور پھر وہ الٹے پیالے کے مانند ہو جائے گا الٹے پیالے کے بڑا خطرناک معاملہ الٹا پیالہ کیا ہوتا الٹا گلاس آپ رکھتے گلاس میں پانی ہے اس کو الٹا دیں پانی گر جائے گا مانا یہ دل منکوس ہو چکا یہ سیاہ نشان لگ لگ کے دل الٹا ہو چکا جو اندر کچھ رمق تھی اطاعت کی نیکی کی ایمان کی وہ بھی نکل گئی اب یہ گلاس الٹا رکھا ہوا پانی قبول کرے گا پانی ڈالو اس میں داخل ہوگا ہے ہی الٹا پانی اس میں جائے گا مانا اب یہ دل فتنوں کو قبول کر کے اس قدر سیاہ ہو چکا کہ منکوس پیالے کی مانی جس میں نیکی داخل نہیں بڑا یہ پینک معاملہ بڑا بھیانک معاملہ تو اللہ تعالی بندے کو اپنا آپ بھلا دے اس لیے سراہدن جو نیکی کا سری راستہ ہے اسے اپنا قرآن یا حدیث نے شریعت نے جہاں بھی اخروی نجات کے حوالے سے بات کی وہ بات دو یہ بات تو باتیں دو ہی ٹھکانے جنت یا جہن تیسرا کوئی ٹھکانا دنیا میں آپ کو اختیار ہے اپنا ٹھکانہ آپ تبدیل کر سکتے رہائش یہاں سے وہاں منتقل کر لیں مرضی کا کاروبار کر لیں جتنا پیسہ ہے جتنا سرمایہ ہے اس کے مطابق کر لیں کوئی پابندی نہیں قیامت کے دن دو ٹھکانے جنت یا جن وہاں یہ اختیار نہیں ہوں وہاں یہ اختیار نہیں ہوں گناہ اگر ہو جاتا ہے اس پر توبہ کا راستہ موجود ہے لیکن دل اگر گناہ کو قبول کر لے اور گناہ اس دل میں رچ بس جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے سیاہ نشان ہے دل کی سیاہی کی تمہید قائم ہو چکی یہ دل منقوص ہونے والی ساری نیکیاں گرنے والی اور آئندہ اس دل کو کبھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی ولقرآن حجت اللہ کا اور حجت وہی دو ٹوک بات قرآن اللہ کی کتاب کتاب ہدایت یا تو حجت ہوگی تیرے حق میں تیرے خلاف تیسرا کوئی راستہ ہے بالکل دو ٹوک بات یہ کتاب مقدس یا تو تیرے حق میں چل نبی اسلام کی حدیث ہے اقرا القرآن فن نویاتی یوم القیام شفیع قرآن پڑھا کر یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا تمہارے حق میں تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگی تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یا خود سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس راستے کو اختیار کر لیں اس راستے کو پوری جانتاری کے ساتھ اختیار کریں اگر ہم نے اطاعت کا ایمان کا اسلام کا راستہ چنا ہے تو پھر یہ ساری حدود ہے ایک شخص نماز پڑھے اچھی بات لیکن اس کی نظریں محفوظ نہ ہو نماز پڑھے اچھی بات ہے اس کے کان محفوظ نہ ہو نماز پڑھے اس کی زبان محفوظ نہ ہو یہ دو رخی کہاں سے ہے اد خلوف سل میں کاف اسلام میں پورے آ جاؤ یہ تو نہیں کہ دل کو اسلام میں لے آئے لیکن آنکھیں اسلام سے باہر جو چاہوں دیکھوں زبان اسلام سے باہر جو چاہوں پکو اور یہ کان اسلام سے باہر جو چاہوں سنو یہ تو پھر قابل قبول نہیں بڑی سراہد کے ساتھ ایک راستے کا تعین کرنا اگر نیک راستے کا تعین کرو گے تو یہ خیر و برکت کا باعث ہو کا او علیہ کا یہ قرآن حجت ہے یہ تمہارے حق میں یہ تمہارے خلاف دو ہی رستے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے من جعل القرآن امامہ قادہ الى الجنہ ومن جعل القرآن وراء ظہر ساقہ الى النار جس شخص نے قرآن کو اپنے آگے رکھا اور خود پیچھے چل پڑا قرآن آگے آگے خود پیچھے پیچھے اپنی کوئی مرضی نہیں کوئی خواہش نہیں قرآن کی حدود پر ٹھہرا ہو تو ادھر جنہ قرآن اتنی وفاداری کرے گا کہ جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا چھوڑے گا نہیں کب چھوڑے گا جب تک اس کو جنت میں پہنچا دیتا اور جس شخص نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا خود آگے قرآن کی پرواہ نہیں خواہشات نفس کا تو ساق ہوئی کا یہ قرآن اس کو دھکیلے گا دھکیلتا جائے گا حتیٰ کہ جہن میں اسے جھونک کر چھوڑے گا دو ہی راستے آگے یا پیچھے آگے رکھو گے اور خود قرآن پاک کے غلام بن جاؤ گے ہر حکم نافذ کرو گے مطلب کا حکم نہیں جو بات طبیعت سے میل کھاتی وہ کرتے رہو جو میل نہیں کھاتی وہ چھوڑ دو یہ گناہوں کی تقسیم بدعت ہے درست نہیں پوری طرح جو قرآن کی حدود ہیں ان پر قائم ہو جائے اپنی خواہشات کو ختم کر دیں نبی السلام نے یہ نقطہ اپنی حدیث سے سمجھایا دنیا دنیا المومن کہ دنیا مومن کا قید خانہ اس قیدی بن جاؤ ایسے قیدی بن جاؤ کہ جس طرح جیل میں جیلر کے حکام کا قیدی پابند ہوتا ہے اس طرح یہ دنیا ہمارا قید خانہ ہے اور ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکام اپنی ہماری کوئی خواہش نہیں کوئی مرضی نہیں یہ دو دو فیصلے بل قرآن حجت اللہ کا او علیک قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف تیسرا کوئی راستہ نہیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث نبی اسلام کا فرمان ہے کل الناس یغد فبا النفس فمعتقه او موبق ہر شخص صبح کو گھر سے نکلتا نکلنا ضروری نہیں لیکن چونکہ عام طور پہ انسان گھر سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے کاروبار کے لیے ملازمت کے لیے یا پڑھنے پڑھانے کے لیے کچھ لوگ نہیں بھی نکلتے گھر میں ہوتے یہ ایک تعبیر ہر شخص صبح کرتا ہے گھر سے باہر ہے کو گھر کے اندر کوئی آجر ہے کوئی مستاجر کوئی تاجر کوئی ملازم ہر شخص نکلتا نکلے یا نہ نکلے لیکن ہر شخص صبح میں داخل ہوتا اور اپنے نفس کو بیچتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے تو کو ہوں اور منہ بھی کو ہوں جب شام کو گھر پہ لوٹتا ہے یا تو اس نفس کو ایسا بیچتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کرا چکا ہوتا ہے یا ایسا بیچتا ہے کہ اس کو برباد کر کے جہنم میں داخل ہو چکا ہر انسان کا روز نام چاہیے ہر انسان اب گھر سے نکلے کہاں گئے قدم اٹھ کر کہاں گئے ان قدموں سے چل کر کہاں گئے ہر شخص دیکھے کس سے ملے اس سے ملنا جائز ہے یا نہیں دین اسلام میں ایک مارے کے عقیدہ البلا البرا محبت کے قابل کون ہے اور نفرت کے قابل کون اس عقیدے کا لحاظ ضروری جو محبت کے قابل ہے اس سے ملا جائے اس سے محبت کی جائے اور جو محبت کے قابل نہیں ہے اس سے محبت نہ کی جائے وہ نفرت کے قابل اس سے اگر ملا جائے تو ایک تعلق کے تحت اور وہ تعلق دعوت کے یا آپ کا کاروباری لین دین یہ کاروبار تو ہر ایک سے کر سکتے رشتہ داری بعد گھروں میں بیٹا موحد ہوتا ہے باپ مشرق ہوتے ہے تو ملنا جلنا اس لیے ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا تعلق ہے اس تعلق کے ناطے بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے گا گاہے بگاہے دعوت دے گا یہ ملنا درست ہے لیکن وہ ملنا جس سے کسی مشرق کی کسی کافر کی تعظیم اور توقیر مقصود ہو دین اسلام نے اس کو ایک ناجائز عقیدہ قرار دیا تو کہاں گئے کس سے ملے کیا کھایا کیا کمایا ہاتھ میں آنے والی کمائی کیسی تھی یہ لقمے جو پیٹ میں جا رہے یہ کیسے ہیں ہر شخص کی سیرت بیان ہو رہی ہر شخص کو اس کا آئینہ دکھایا جا رہا اور وہی دو ٹوک دو باتیں ہر شخص گھر سے نکلتا یا اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر کے لوٹتا اچھے لوگوں سے ملا حلال کمایا وقت پر نمازیں پڑی اللہ کی حدود کی پابندی کی نظروں کی حفاظت کی کانوں کی حفاظت کی وقاف حدود اللہ بن گیا یہ لوٹے گا اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر کے لیکن ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ بھلا دیتے ہیں نہ اس کو یہ علم ہے کس سے ملنا اور کس سے نہیں ملنا نہ اس کو حلال و حرام کی تمیز ہے پیٹ میں جیسے مردی میں داخل ہوں کوئی پرواہ نہیں یہ شخص بھی ہے کوئی تیسرا ٹھکانا نہیں ہے اب لوٹے گا اپنے آپ کو دبا کر کے اپنے آپ کو برباد کر کے جہنم کا لقمہ بن کے لوٹے گا تو آپ جہاں بھی جنت اور جہنم کے معاملے کو دیکھیں گے وہاں آپ کو دو ٹوک بات ملے تو کوشش کریں اپنی اصلاح کی گناہ ہو تو توبہ کا راستہ موجود لیکن دل سے ہم نے کیا بننا دل سے ان گناہوں سے نفرت قرآن کیا کہتے ان میں تنہا انفا ٹرائبل ملک نماز روکتی ہے برائیوں سے مانا یہ جو نماز قابل قبول ہے اس کا پیمانہ ہمیں دیا گیا کس کی نماز قابل قبول اور کس کی قابل قبول نہیں ہے کیا اس کی کسوٹی ہے برائیاں ایک نمازی انسان نماز پڑھ رہا ہے برائیاں بھی کر رہے تو اس کی نماز مشکوک کہیں نہ کہیں ہے کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہے جو شریعت کے بقاصد کے خلاف جا رہا قابل قبول نماز اس کی قرار پائے گی جو معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانے والی بات پھر وہی کہ معصیتیں اس کے دل میں قرار نہ پکڑ دیں اچانک ہو سکتا ہے ہو سکتا کل بنی آدم خطا وہ بخیر الخط ساری اولاد آدم خطا کار اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے جو خطا کر کے توبہ کر گناہ ہو سکتا ایک انسان اگر گناہ کرتے ہی توبہ کر لے تو اس کا معاملہ معیوب نہیں اللہ کو خوش کر دے اللہ سے بندے پر فخر کرتے کہ دیکھو میرا بندہ گناہ کیا اور اسے معلوم ہے عالم ان ربن فرو اسے یہ معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے وہی اس گناہ کو معاف کرے گا اور دیکھو توبہ کر رہا سے معافیا مانگ رہا فرشت ہو گر ہو میں نے اس کو معاف کر دیا افراح بھیا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نمازی بھی ہوں اور ایک گناہ اس کا شوق اس کی محبت اس کی طرف میلان میرے دل میں قرار پکڑ لے جگہ پکڑ لے یہ جو دو رخی ہے اس کو تین قبول نہیں کرتا واضح طور پر ایک منج اختیار کر لو ایک راستہ اختیار کر لو دو ٹھکانے ہیں ابرار کا ٹھکانا جنت اور فجار کا ٹھکانا جہنم اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور خوف کی رمق ہے تو ابرار کا راستہ منتخب کر لو اور ایسا منتخب کر لو کہ کل بن بقال بن ابرار بن جاؤ گناہ ہو تو توبہ کر لو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور مزید وہ معاملہ اللہ کی رضا پر قائم ہو جائے لیکن دل سے ایک شخص دو چیزوں کو جگہ دے دے اپنے دل میں تو ایک جگہ یہ دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ایک ہی دل میں اللہ کی عبادت کا شوق بھی ہو اور اسی دل میں اللہ کی نافرمانی کی رغبت بھی ہو دو متضاد چیزیں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتی یہ نتیجہ اللہ کو بھلا دینے کا اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا دے گا انفسا کہ ارائے کو کون یہ فاسق ہیں اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ یہ اطاعت کے دائرے میں نہیں بلکہ اطاعت سے خارج ہیں یہ فاسقین کا گروہ تو اس پرفتن دور میں اپنی اصلاح کے لیے اس قلب اس دل پر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس دل میں یہ تضاد اکٹھا نہ ہو دل ایک ہی ہے یا تو دو دل ہوتے ایک دل میں اطاعت کا شوق پیدا کر لیتے ہیں اور ایک میں نافرمانی کا شوق لیکن دل بھی ایک ہے اس ایک محل میں دو متضاد چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی شریعت اس کو نہیں مانتی نہیں قبول کرتی اور جو شخص اس طرح کی روش اپناتا ہے اور دل میں کسی معصیت کو جگہ دے دیتا ہے تو سمجھو وہ دل فتنے کو قبول کر بیٹھا اور فتنے کو قبول کر لیا پھر وہ سزا سیاہ نقطوں کی سیاہ نشانات کی اور چونکہ فتنے چٹائی کے تنکوں کی مانے جلغار کریں گے پھر نقطے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو کر منکوس پیالہ بن جائے گا تقوا کی رمک جو تھی وہ بہ جائے گی اور چونکہ پیالہ الٹا ہے اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی یہ عذاب الہی اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی تقوا کا راستہ اللہ رس کے رسول کی اطاعت کا راستہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا راستہ استغفار کا راستہ اللہ کو بھلا دینا ایک بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے اس کو یاد رکھیں اس کا ذکر کریں یہ بڑی ایک ایک قابل منفید چیز اس کے نفع کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے نفع کا آپ تصور نہیں کر سکتے آخر میں ایک حدیث اور اس کا ترجمہ حدیث خود سے اللہ پاک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میرا بندہ میرے ساتھ کیا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ گمان اگر میری رحمت کا کرتا ہے تو اس کو رحمت دوں گا لیکن خالی گمان تو نہ ہونا حصول رحمت کے تقاضے کیا ہیں ان کی طلب ان کی رغبت ان کا شوق عند ضمن عبدی بھی میں اپنے بندے کے اپنے بارہ میں گمان کے ساتھ وہ نہ ماہوں کا نا اللہ اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں میرا بندہ جب بھی میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ غور کرو بشارت کیا ہے وقت کا حاکم آپ سے کہہ لیں وزیر اعظم کہہ دیں فکر نہ کرو میں تیرے ساتھ آپ کتنے خوش ہوں گے کتنی تسلی آپ کو ہوگی کہ وقت کا حاکم میرے ساتھ وقت کا حاکم میرے ساتھ اللہ فرما رہا میں تیرے ساتھ ہوں ایک شرط ادا داکارہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوں جب اللہ ساتھ ہو گیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی خسارہ ہو سکتا ہے اللہ ساتھ ہے وقت کا حاکم کہے میں تیرے ساتھ ہوں ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ احکم الحاکم ہے بادشاہوں کا بادشاہ وہ فرما میرا بندہ جب بھی میرا ذکر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں اور آگے حدیث میں ذکر کے طریقے کا بیان میرے بندے آؤ تم کس طریقے سے میرا ذکر کرو ان دکار ہی دکر تو ہوں فی نف سے اگر میرا بندہ تنہا سرری اور خفیہ میرا ذکر کرے گا میں بھی اس کا تنہا ذکر کروں گا اکیلا میرا بندہ اکیلا بیٹھا میرا ذکر گا میں بھی اکیلا اس کا ذکر کروں نہیں فی ملائی میرا بندہ ایک جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں طریقہ کیسے ذکر کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں اکیلا کرے گا میں تجھے اکیلا یاد کروں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کرے گا میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے یاد کروں ان تقرب منی تقرب تو میرے بندے اگر تو ایک میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ تیرے قریب دوں وہ من تقرب منی تقرب تو اور اے میرے بندے اگر تو ایک ذرا میرے قریب آئے گا میں دو ذرا تیرے قریب ہوں تو اتنا قریب آیا میں اتنا قریب آیا اتا نے یمش اتحرت میرے بندے اگر تو چلتا ہوا ہے چل آ میری طرف چل قدم پڑا میں تیری طرف دوڑ کے جاؤں کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ اس اللہ کو بلا دیں متحمل ہو سکتے جس کو یاد کرنے کے یہ فائدے اللہ کا خرم اس کی محبت اور اس کا بندے کے ساتھ ہونا اور بندے کے گمان کو پورا کرنا ان سارے کی موجودگی میں بشارتوں کی موجودگی میں اس اللہ کو بھلا دیں اس کے متحمل ہو سکتے بلا تکون کل دین نس اللہ جو اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں ویسا مت بننا انفسا ہوں تمہیں یہ سزا ملے گی کہ اللہ تمہیں تمہارا اپنا آپ بھلا دے گا اور اس کو یاد کرو گے تو پھر رستے کھلے گے اس کی محبت کے راستے اور اس کے قرب کے راستے آخر میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ میرا بندہ اگر اکیلا یاد کرے گا میں اکیلا یاد کروں جماعت میں بیٹھ کے یاد کرے گا میں فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے یاد کروں اس سے اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہو رہا اجتماعی ذکر جیسے یہ سلسلے سوہر بردی بندی قادری اجتماعی ذکر کرتے ہیں حلقہ بن جاتا ہے اور جناب ایک امیر ہوتا ہے اور اس کی قیادت میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بتیاں بجا کر اور دل پر ضربے لگا کر اور تختی اور عجیب ڈراموں کے ساتھ اجتماعی ذکر ثابت نہیں پھر یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اس کا کیا معنی اس کا معنی ایک ہی اور وہ یہ پنج وقتہ نماز اذان سنی مسجد میں آ جاؤ میں بھی آ گیا آپ بھی آ گئے زید بھی بکر بھی جماعت بنتی جا رہی اپنا اپنا ذکر ہو رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جماعت کھڑی ہو گئی یہ جماعت یہ اجتماعیت امام نے سلام پھیرا اب فوراً گھر کو نہ بھاگو فوراً کاروبار مت بھاگو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ تینتیس بار اللہ اکبر چونتیس بار یا تینتیس بار اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد بہو علا کل شہین قدیر اپنا اپنا ذکر ہر شخص اپنا اپنا ذکر اجتماعی ذکر نہیں اب یہ ذکر جماعت کے بیچ میں ہو رہا تنہا نہیں ہو رہا جماعت کے بیچ میں ہو رہا اجتماعی ذکر بدعت بیا کا آواز ذکر کرنا کسی امیر کی قیادت میں ذکر کرنا یہ درست نہیں حدیث میں آتا ہے ان اللہ ملائکت سیارہ اللہ کے کچھ فرشتے جو کہ سیارہ گھوم گھومنے والے پھرنے والے زمین کا چکر لگانے والے اور وہ کیا کرتی ہے تو تب نا ہے ذکر اس قسم کی ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتی ایسی کوئی مجلس مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پھر سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے حالانکہ اللہ جانتے پوچھنا اس کے شوق اور محبت کے اللہ کا یا اللہ تیرے کچھ بندوں کے پاس سے آ رہے اچھا میرے بندے کیا کر رہے اللہ جانتا ہے مگر یہ پوچھنا اس کا شوق اور محبت میرے بندے کیا کر رہے تھے یا اللہ یو کب رونک اللہ اکبر کہہ رہے تھے یو سب سبحان اللہ کہہ رہے تھے یو الہ الا اللہ کہہ رہے تھے یحمدونک الحمد للہ کہہ رہے تھے یہ تینتیس بار سبحان اللہ الحمد للہ الا اللہ یہ دو چار منٹ کا ذکر چھوڑ کر بھاگنے والوں بھاگ کر کیا کر لو گے یہ دیکھو یہ شرف کہ ان بندوں کا اللہ کے سامنے ذکر ہو کیا اللہ تیرے بندے تصویر کر رہے تھے تحمید کر رہے تھے تقبیر کر رہے تھے تحلیل کر رہے تھے اچھا اور کیا کر رہے تھے یا اللہ اور یس الو کل جنت سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے جنت کا حل رہا ہو جنتی کیا میرے بندوں نے میری جنت دیکھی ہے فرشتے کہیں گے نہیں تو اگر میری جنت دیکھ لے پھر ان کا سوال کا انداز کیا ہوگا اچھا اور کیا کر رہے تھے یس تو عید ہوں بے یا اللہ تیرے جہنم سے تیرے عذاب سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے خوف بھی تھا جنت کی امید اور تما بھی تھا اچھا ہل راہو ناری میری جہنم دیکھیے نا نہیں اگر میرے بندے میری جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا پناہ طلب کرنے کا انداز کیسا ہو اور کیا کر رہے تھے یس یا اللہ گناہوں سے توبہ اور استفار کر رہے تھے اور استفار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو گوارا میں نے جنت دے دی جہنم سے پناہ دے دی اور توبہ اور استفار کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر مجالے سے ذکر کتنا فائدہ اور اگر سلام پھرتے ہی ہماری کوشش بھاگنے کی ہو کوشش ہو کہ آخر میں جائیں تاکہ صف کے آخر میں جگہ ملے اور نماز پڑھتی پلٹ یہ بہار ذکر اللہ کی یہ خسائل روزانہ پانچ بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا ذکر ہو سکتا ہے پانچ بار یہ پشارتیں آپ کو حاصل ہو سکتی ذکر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شمار فرما نبی السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر دو نفل پڑھ لے وہ ذاکرین میں شمار ہوگا غافلین میں اللہ ہمیں ذاکرین میں داخل فرما دے نیک امال کی توفیق دے جو کچھ سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ اجتماع جو اس وقت قائم ہے ایک عظیم اجتماع جو یقیناً نبی السلام کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے اجتماعات سماعت کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے یا اللہ ڈھانپ لے اپنی رحمت سے اور جب لوگ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو جائیں تو اس طرح جائیں کہ ہر شخص کے گناہ تو معاف کر چکا ہو اس کو گناہوں سے پاک یہ سوال ہے کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے میں اپنے پیروں کو موڑ نہیں سکتا بھئی یہ عذر ہے اور جس طرح ممکن ہو سکے آپ بیٹھیں فتح اللہ تم جتنی تم میں طاقت اللہ سے ڈرو تو بیٹھنے میں جتنا قریب تر جو بیٹھنے کی مصنون کیفیت ہے آپ اپنا سکے اتنا بہتر ہے لیکن جس طرح بھی بیٹھنا ممکن ہو آپ بیٹھیں اور نماز پڑھ لیں بیٹھنا نہ ہو کھڑے ہو کھڑا ہونا ممکن نہ ہو بیٹھ کر پڑھ لیں کرسی پر بیٹھ کے پڑھ نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں اور اگر پاؤں فولڈ نہیں ہو رہے آپ سیدھے رکھ لیں تو یہ یعنی دین اسلام نے یہ تنگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ غصہ دی ہے اور یہ فراخی دی اس طرح جماعت میں بھی اگر جماعت میں بھی آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے تو جیسے بیٹھنا ممکن ہو بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے بد توفیق بھی اللہ تعالیٰ